اور شریر جنات بھی ان کے قابو میں دے دیے تھے جن میں ہر طرح کے میمار اور غوطہ خور شامل تھے